یحییٰ بن سعید نے بیان کیا کہا کہ میں نے حنزلہ زرقی سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ ہم اکثر انصار کاشتکاری کیا کرتے تھے اور ہم زمین بٹائی پر دیتے تھے اکثر ایسا ہوتا کہ کسی کھیت کے ایک ٹکڑے میں پیداوار زیادہ ہوتی اور دوسرے میں نہ ہوتی اس لیے ہمیں اس سے منع کر دیا گیا لیکن چاندی روپے وغیرہ کے لگان سے منع نہیں کیا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو بائیس